عبد الرزاق نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی انہیں ایوب نے انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اور حماد بن زید نے ایوب سے روایت کیا انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھتر